اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو زمین میں اس کی دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اس میں فساد بچائے اور فصلیں اور نسلیں تباہ کرے حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا